اللہ کے جو اولیاء ہیں اللہ کے جو دوست ہیں ان کی سب سے بڑی بنیادی نشانی اللہ نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ نہیں بیان فرمائی کہ وہ تقوا اختیار کرتے ہوں گے نماز پڑھتے ہوں گے تحجد پڑھتے ہوں گے اور موٹی موٹی تصویر لے کر دانے ڈھکیلتے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہوں گے ذکر کر رہے ہوں گے یہ تو ایک عام مسلمان کی ذمہ داری ہے جیسے مچھلی ہے اور کوئی یہ کہے کہ صاحب میں کمال دیکھ کر آیا بامبے گیا تھا بحرین گیا تھا جدہ گیا تھا کہا کیا دیکھا اس نے کہا کہ میں نے مچھلی کو پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا تو سننے والا کہے گا ایک نمبر کا احمد اور بے وقوف معلوم ہوتا ہے مچھلی پانی میں نہیں تیرے گی ہوا میں اڑے گی اور یوں کہے کہ میں نے پرندے کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا کہے گا بے وقوف ہے ہوا میں نہیں اڑے گا پرندہ پانی میں تیرے گا مسلم تلاوت چھوڑے ذکر چھوڑے حرام کھائے رشوت کھائے سود کھائے یہ تعجب کی بات ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں پرہیزگار وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ذکر کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کی بات نہیں ہے کہ پرندہ ہوا میں اڑتا ہے بلی چوہے کا شکار کرتی ہے شیر بکری کا شکار کون سی تاریخ کی بات ہے اب یہ ہے کہ ہماری بدنصیبی بھی ایسے زمانے میں ہم ساتھ دے رہے ہیں کہ کوئی اپنی لڑکی کے لیے داماد دیکھنے کے لیے جائے ہاں بھی لڑکا نمازی ہے اور چہرے پر سنت بھی رکھا ہوا ہے مطلب یہ کہ ہزاروں ہزاروں رنوے ہیں ہجڑے ہیں ان میں ایک ایک گاڑی رکھا ہوا ہے فلاں افسر ہے رشوت نہیں لیتا مطلب یہ کہ افسر کا رشوت لینا ضروری ہے یہ بچ گیا ہے یہ رشوت نہیں لے رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ کمینہ ہے کبھی ہے ہزاروں لاکھوں میں ایک رشوت لیتا ہے اب معاملہ الٹا ہو گیا نہیں یہ فلاں افسر ہے رشوت نہیں لیتا مطلب کہ رشوت لینا چاہیے داڑھی مڈانا چاہیے نماز چھوڑنا چاہیے اب کوئی نماز کو نماز نہیں پڑھتا ہے کون سا اس نے تیر مار دیا کون سا کمال کیا اسلام ایمان اور نماز کبھی کسی وقت کسی زمانے میں جدا ہوئے کبھی جدا نہیں ہوئے عطر سے خوشبو کبھی جدا ہوئی ہے عطر ہوگا تو خوشبو ہوگی مرد ہوگا تو مردانیت ہوگی عورت ہوگی تو جسمانیت ہوگی تو مسلمان ہیں تو یہ چیزیں ہونا ضروری اس کا تصور ہی نہیں منافقوں کو مجلس نکاح میں شریک کرنا کیا صحیح ہے منافقوں کو گھر میں کھانا کھلانا صحیح ہے منافقوں کو گھر کی ٹھنڈی کی دعوت میں بلانا صحیح ہے منافقوں کے گھر میں داخل ہونے سے کیا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ختم نہیں ہو جائیں گی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بتایا بے نمازی کے آگے چالیس گھرانے پیچھے چالیس گھرانے دائیں چالیس گھرانے بائیں چالیس گھرانے اور نبے منزلہ اپارٹمنٹ اور یہ چالیس پر تین فلور پر رہتا ہو تو چالیس نیچے کے گھرانے اور چالیس اوپر کے گھرانے حضرت شیخ نے فرمایا کہ اس کے بے نمازی کی لہوسط ان تمام کو گھیر لے گی اس کے لیٹر کی ضرورت نہیں ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نماز چھوڑنا وہی چھوڑ سکتا ہے جو بھیڑ کے ملتے سے پیدا ہوا تمہاری چورو اگر نماز نہیں پڑی ہے سمجھو کہ بھیڑ کے ملنے سے پیدا ہوئی ہے آپ نماز چھوڑے ہیں اپنے باپ کے سر پر قسم دے کر پوچھئے کہ میں تیرے نسبے سے پیدا ہوا ہوں یا جس وقت تو میری ماں کے پاس گیا تھا حالت ایمان میں تھا یا حالت کفر میں تھا سوال نہیں پیدا ہوتا مسلمان سے نماز کا الگ ہونا مسلمان سے قرآن کا الگ ہونا مسلمان سے مسجد کا الگ ہونا مسلمان سے تلاوت کا الگ ہونا مسلمان سے مدارس و مساجد کا تعلق ٹوٹنا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا میں یہ کہوں کہ صاحب آپ میرے لیے ایک جلسہ کروائے اور کہیں کہ حضرت کوئی اچھا عنوان دو میں یہ کہوں کہ یہ عنوان رکھو کہ عورت بچہ جنتی ہے عورت دودھ پلاتی ہے حضرت کے لیے حضرت یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے عورت نہیں جنے گی تو کتا جنے گا بچہ عورت بچہ جننا ایک فکری بات ہے عورت بچے کو دودھ پلانا ایک فکری بات ہے فرمائی یہ نہیں کہا وہ نماز کوئی کہنے بات نماز نہیں پڑھے گا مسلمان پوجا کرے گا یا کر لے گا جب نماز اتنا پڑھ کر مشرقوں اور کافروں اور منافقوں کے سب میں شامل ہو چکا ہے تو ایک پوجا سے خدا کا کیا بگڑ جائے گا ہزاروں لوگ پوجا کر رہے ہیں رام کی جی، تو یہ کر لے تیری جوڑوں کو بھی پوجا کرا لے بٹ لگا لے تیتور لگا لے کیا فرق خدا خدا کی ذات میں خدا کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں خدا نہ تیرے سجدوں کا محتاج ہے نہ میرے سجدوں کا محتاج ہے نبی نہ تیرے درود پاک کے محتاج ہے نہ میرے درود پاس کے محتاج ہے لاکھوں لوگ چندرما کی پوجا کر رہے ہیں سوریا جو ہے دیوتا کی پوجا کر رہے ہیں اور دھرتی ماں کی پوجا کر رہے ہیں گاؤ ماتا کی پوجا کر رہے ہیں رام لکشمن کی پوجا کر رہے ہیں ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں اگنی کی پوجا کر رہے ہیں سمندر کی پوجا کر رہے ہیں خدا کا کیا بگڑا نبی کا کیا بگڑا تم کر لو لاکھوں لوگ کیے تو نماز کو چھوڑ رہے ہو داڑھی منڈا رہے ہو سوپ کھا کر ماں کا بلاکار کر رہے ہو رشوت کھا کر حرام کے میں پیٹ یہ یہ بھی کر لو گے تو کیا بگڑ جائے گا اللہ کا بنگلور میں مسجد میں آزاد ہونے کے بعد زہر کی آزاد ایک بجے ہوئی اور اقامت سوا بجے ڈیڑھ بجے ایسا فاصلہ بتاؤ کہ ایک مسجد کی آزاد سن کر ایک آدمی اگر جا رہا ہے تو اقامت اسے دوسری مسجد میں نہ ملے قریب قریب میں مسجد ہے آبادی مسلمانوں کی جس جگہ پر ہے قریب قریب مسجدیں نے شیوانی نگر کا علاقہ بسم اللہ نگر کا علاقہ گوری پالنے کا اذانوں سے گونج اٹھتی ہے کہ حیال الصلاح حیا الصلاح اے چمار اے غیر اللہ کے پجاری آ جا کامیابی جا آجا آجا آجا آجا کہاں بھاگتا پھرتا ہے کہاں بھاگتا پھرتا ہے کہا مسجد نہیں ملتی ہے بولیے آپ اگر نہ ہی ملے آقا نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے کچھ خصوصیات ایسی دی ہیں پچھلی امتوں میں پچھلی نبیوں کو اللہ نے کسی پیغمبر کو اور کسی امت کو یہ خاصیت نہیں دی فرمایا کہ وہ یہ کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا نماز اللہ نے کہا کہ معلوم کرنے کے بعد بھی معلوم نہ ہو سکا کوشش کے بعد نماز پڑھ لیا نماز کے بعد پتا چلا کہ جس امداد اللہ مہاجر مکی نہ ہوتے ہمارے اکادری ہمارے اولیا ہمارے بزرگان دین کی کھانوں کو نہ چھیلا ہوتا میرے رب کی عزت اور جلالت کی حضرت کافی سرد جاتا ہندوستان کے اندر آزادی کی سانس لینے کے لیے نہیں ملتی میرے بزرگوں کی جوتوں کا صدقہ ہے حضرت شیخ الہند ہند کے مالٹا کی قربانیوں کا سبقہ ہے حضرت شیخ الاسلام کی جہاد آزادی کا صدقہ ہے حضرت محمود کے انار کے درد کے نیچے درد کی ہاتھ دینے کا سکتا ہے کیوں ایسا محکم کم طریقہ مسلمان شکار غیروں کا نہیں اپنوں کا ملک ہے اپنا ملک ہے زمین اللہ کی آسمان اللہ کا ہم بندے اللہ کے ہم ماننے والے اللہ کے یہ جو زبان بولتے ہیں ذرا دیکھ کر چلو بھی غیروں کا ملک ہے یہاں اپنا چلتا کیا رہے ہیں تنہا زخمی گھوڑا ٹوٹی ہوئی تلوار تلوار لکڑی کی ہوتی ہے اٹے کی ہوتی ہے لوہے کی ہوتی ہے لوہے کی اور لوہا ٹوٹ جائے تو اس کو ویلڈنگ کی جاتی ہے نا ڈاک پکڑا جاتا ہے کپڑا پھٹ جائے سوئی دھاگے سے سیا جاتا ہے چمڑا پھٹ جائے پیون لگایا جاتا ہے لیکن اتنی غربت اور افلاس حضرت ربی عامر رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ ہمیں اس تلوار کو ٹاپ کرانے کے لیے پیسہ نہیں تھا ہم نے ان تلوار کے دو ٹکڑوں کو رکھ کر چنڈی سے باندھ دیا تھا کہاں جا رہے ہیں وائٹ ہاؤس کو جا رہے ہیں بج سے بات کرنے ٹونی مشیر کی میٹنگ میں شریک ہونے اور حالت گھوڑا تخمی تلوار ٹوٹی ہوئی اور آدھی بلڈی تک پائز میں کسی نے کہا تم جا رہے ہو ایک ترقی یافتہ مہذب اور متوزن اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے مالک ملک کے علم بردار سے بات کرنے کے لیے اور یہ شکل و صورت دے کر جا رہے ہو میں ہوتا آپ ہوتے ہاں ہاں ہاں اب ذرا جو ہے اپنا رویہ بدلنا چاہیے نمازی کو بھی حاجی کو بھی اور تقبیر تحریمہ سے نماز پڑھنے والے کو بھی تاریخی سو مرتبہ آئینے میں دیکھتا ہے کہ کہیں یہ شکل مسجد والی لگے میری عزت نہیں ہوگی لا سورہ منافقون میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا عزت تو اللہ کے لیے عزت اللہ کے نبی کے لیے اور عزت اللہ اور اللہ کے نبی کو ماننے والوں کے لیے ان چماروں کے لیے امیروں کے لیے ان ساہوکاروں کے لیے نہیں بل اللہ عزت والی رسول ہی المؤمنین عزت اللہ رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے ولا المنافقین منافق تو سمجھتا نہیں ملا کی کیا قدر قیمت ہے مؤذن کا کیا مقام ہے امام کا کیا مقام ہے ولا المنافقین لا يعلمون جو ان کی قدر و قیمت کو نہ پہچانے وہ سب یہ نمبر کا منافع ہے اور منافع جہنم کے نچلے طبقے میں جائے گا حضرت روبی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ احساس کروایا اس جملے کو چشمہ بنا کر آئینہ بنا کر اپنے آنکھوں پر لگا لو اور جب کبھی دنیا میں کوئی داڑھی مڑا نظر آئے کوئی تاریخ سنت نظر آئے کوئی اولیاء کا مذاق کرنے والا نظر آئے کوئی نماز کے اوقات میں کاروبار کرنے والا نظر آئے کوئی جمعہ کے وقت غسل کرتا ہوا نظر آئے کوئی جمعہ کے وقت ویوپار کرتا ہوا نظر آئے کوئی جمعہ کے وقت کارخانہ چلاتا ہوا نظر آئے حضرت روبی نے عامر رضی اللہ تعالیٰ کو جب کہا گیا کہاں جا رہے ہیں پر بیٹھ کر اس ٹوٹی ہیلی تلوار پر دیون کپڑے کا لگا کر ٹاک لگا کر معلوم ہے کا دربار ہے یہ ایران کے بادشاہ کا دربار ہے راہ کا یہ وائٹ ہاؤس ہے یہ واشنگٹن ہے یہ امریکہ ہے بلکہ اب کا امریکہ تو بھکاری ہے دوسروں کی مدد پر جیتا ہے دوسروں کی بھیک پر جیتا ہے اور نائن الیون کے بعد جب اس کو امتحان کی آگ اور بدلے کی بھاؤنا کو پورا کرنا تھا افغانستان پر اپنا قہر اس کو لٹانا تھا تو اس نے کہا آسٹریلیا تم مدد کرو گے میری نیوزی لینڈ تم مجھے بھیج دو گے ویسٹ انڈیز تم ہمارا ساتھ دو گے ستائیس ملکوں کی بھی اس فقیر نے لی اور حالت یہ تھی کہ پاکستان اور مکے کے مدینے کے عرب ممالک کے ہزاروں مجاہدین افغانستان کی سرحد پر ملا عمر کے ایک اشارے کا انتظار کر رہے تھے کہہ رہے تھے ملا اجازت دے ہم اپنی جان ہتھیلیوں میں لے کر آئے ہیں ہم ایک یہودی اور عیسائی اور امریکی کتوں کا مقابلہ کریں گے یہاں امریکہ بھیک مانگ رہا ہے ممالک کی یہاں مسلمان اپنے سر پر پسند باندھ کر ملا عمر کے حکم اور اشارے کا انتظار کر رہے ہیں ملا عمر کہتے ہیں کما بلّہ ہی وکیلا کما بلّہ ہی شہیدا مجھے تم زمین کی مدد زمین والوں کی مدد نہیں میری مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے کون طاقتور مطلب ہو یا جس کے پاس بھی گئی تعاون گیا مدد گئی بغیر مانگے کے جس نے مدد کو ٹکرایا بہادر کون ہے اس زمانے کا روم اس زمانے کا کچرا اس زمانے کا ایسد آج کے لاکھوں امریکاؤں پر بھاری تھا ان میں خودداری تھی غیرت تھی ان میں جواب مردی تھی وہ میدان جنگ میں آنے سے پہلے اپنی بیویوں کو وسیعت نامہ دے کر آتے تھے اپنی اولاد کو ترکا اور میرا تقسیم کر کے آتے تھے وہ کافر تھے وہ یہودی تھے وہ تھے جوامر تھے آج کے امریکہ کی طرح مشکل نہیں تھے وہ اسلام سے ٹکر لینا ہے مسلمانوں سے مقابلہ کرنا ہے دو ٹوک الفاظ میں اس کو کہہ دینا چاہیے کہ ہم تم سے ٹکر لینا چاہتے ہیں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر دیکھا جائے گا کہ بھائی ہاؤس کی سفید باقی رہتی ہے یا بھائی ہاؤس کے گمت پر چلی بہت طیبا کا پرچم لہراتا ہے یہ وقت بتائے گا یہ ہجڑا کام کرتا ہے قرآن غلط چھاپتا ہے عورت کی پیٹ پر سورج نشا لکھتا ہے اور انٹرنیٹ کے اندر اسلام کے نام پر غلط ویب سائٹ چھوڑتا ہے یہ ہجڑوں والا کام ہے اگر اس کو ٹک کر لینا ہے اگر اس کو مقابلہ کرنا ہے تو دعوت دے وہ مسلمانوں کو بلائے جہاد کے لیے بلائے پھر دیکھے کے انجام کیا ہوتا ہے لیکن وہ بدل کی تاریخ کو جانتا ہے وہ عہد کے مالی کو جانتا ہے وہ کفار مکہ کے انجام کو جانتا ہے وہ ابو جہل جو وقت کا ہٹلر تھا اس کے انجام کو جانتا ہے کہ اس قوم ملت کے دو دھنے بننے بچوں نے وقت کے ہٹلر کا سفایا کر دیا میرے کچھ دل کا انجام کیا ہوگا اس لیے یہ ہجڑوں والے چور چلے کرتا ہے وہ کڑی کلام پاک پر گولی چلا دیا کڑی کلام پاک کے اوراق سے اپنی فوجیوں کے ذریعے سے اس سجا کے لیے اور ٹوائلٹ کو صاف کرنے کے لیے استعمال کر لیا یہ کردروں والا کام ہے وہ دعوت دے اور دیکھے کہ روم کے ساتھ مسلمانوں نے کیا اس کو اس کے انجام تک پہنچایا پیسروں کسرا کا انجام کیا ہوا زخمی گھوڑے پر گئے ہیں پٹی لگی تلوار ہے پیمن لگی تلوار ہے اور کہا جا رہا ہے روبی جا رہے ہو اتکا سے ٹکر لینے دیکھو تو صحیح ذرا لباس چھنے سبھی سے کر لینا حضرت روبین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بڑی غریب جملہ اجلاس کروایا آخروں کو سننا تھا حمیدی آخروں کو سننا تھا حبیبی کیا میں میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دوں داڑھی بنانے والوں نبی تمہارا محبوب نہیں ہے نماز کو چھوڑ کر جہنم کا لہو پینے والوں جہنم کے انکارے کھانے والوں جہنم کا بیچ چاٹنے والوں کیا آقا تمہارے محبوب نہیں ہے کیا وہ صرف حضرت روبی سے عامر ہی کے محبوب تھے سود کھانے والوں اللہ کے گھر کو ویران کرنے والوں پرانے شریف کو طلاق دینے والوں عورتوں کو رنڈیوں کی طرح گرانے والوں حضرت روبی میں عامر نے کہا آسرو کو سنتا حبیبی کیا میں میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دوں کوئی محبوب کا طریقہ چھوڑتا ہے محبوب کی گلی کا کتا بھی پیارا ہوتا ہے امر الگ دیاری دیارا لیلا وہ خود دن ادھل کارا و دل دارا وما حب الدیار فی قلبی حکومت حب من سکنت دیارا مجنون سے کسی نے پوچھا دیوانے للا کی گلی کے سنگریزوں کو چومتا ہے للا کے گلی کے درو دیوار سے پیار کرتا ہے للا کی گلی میں رہتی ہے وہاں کے پتھر اٹھا کر پیار کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے لیلا جس مکان میں رہتی ہے اس مکان کی دیواروں کو یہ کبھی سینے سے لگاتا ہے کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے اور کبھی بوسا دیتا ہے امر امرو الگ دیاری دیارا لیلا میں جب گزرتا ہوں لیلا کے مکان سے وہ مقبل و دل گدارا دارہ گدارا کبھی اس دیوار کو کبھی اس دیوار کو کبھی ان سنگریزوں کو کبھی ان پتھروں کو کبھی ان کنکریوں کو میں چونتا ہوں پیار کرتا ہوں ولا کی کی ح لوگوں مجھے کھاوڑ بیو اور پاگل کتا کاٹا ہوا نہ سمجھنا کہ میں ان کنکریوں سے پیار کرتا ہوں ان در و دیوار سے پیار کرتا ہوں ان پتھروں سے میں پیار کرتا ہوں ولا کی من سکنت دیارا لیکن لیلا جس گلی میں رہتی ہے اس گلی کی ہر چیز مجھے پیاری ہے اس گلی کے سنگریزے سنگریوں پر میرے لیلا کے قدم اور چپل اور ہل کے شو پڑے ہیں وہ مجھے سنگری پیارے ہیں میرے لیلا کی پرچھائی جن دیواروں پر پڑی ہے وہ دیوار بھی مجھے محبوب ہے پیٹ کی پوٹلی میں شرچا اور پاخانہ رکھنے والی اور گندا خون رکھنے والی و نفاس کا انبار رکھنے والی لیلا کو دنیا کا اتنا چاہے اتنا چاہے کہ اس کی گلی کا کتا بھی اسے پیارا لگے سنجرے سے بھی پیارے لگے مسلمانوں فیصلہ کرو اس مجنون سے گئے گزرے ہو اس مجنون کی محبت سے تمہیں آقا کی محبت کم ہے تمہاری فیصلہ کر کر اٹھو کیوں جھوٹ بچتے ہو آدر کو تھا حقیقی کیا میں میرے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں آئینے میں ہو تمہارا لباس کیا بتا رہا ہے تمہارا تمہاری رفتار اور تمہاری رفتار کیا بتا رہی ہے کس کس کو تم اپنا آئیڈیل مانتے ہو کس کو اپنا محبوب سمجھتے ہو کتا کھانے والے کو سور کھانے والے کو شراب میں لذمت ہونے والے کو ماؤں کے ساتھ بلاکار کرنے والوں کو عورتوں کی عزت و آبروں کا دیواڑا آدروں کو سنت حبیبی کیا میں چھوڑ سکتا ہوں میرے محبوب کے طریقے کو ایک لمحے کے لیے جب اس طرح اپنی گاڑی پر ہو ایک لمحے کے لیے ماروٹی کے تحریر پر قلم ہو ایک لمحے کے لیے جب ننگا ناچ گانا دیکھ رہے ہو ایک لمحے کے لیے جب گنا قلم رکھ رہے ہو ایک لمحے کے لیے شراب کا پیالہ ہاتھ میں ہو ایک لمحے کے لیے کے قدم سلیمہ کی طرف بڑھ رہے ہوں ایک لمحے کے لیے وہ سوال جو حضرت روبی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا آج کو سننا تھا حبیبی کیا میں میرے محبوب کے طریقے سے اپنی زندگی میں الگ ہو سکتا ہوں مان لو کہ الگ ہو گئے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دیا محبوب کے طریقے سے الگ ہو گئے انسان ہونے ہے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیا توبہ کرنے کے بعد پھر وہ ایمان میں داخل ہو گیا سوال یہ ہے کہ جب اس نے اپنے محبوب کے طریقے کو چھوڑا اور توبہ بعد میں کی اس توبہ اور محبوب کے طریقے کے چھوڑنے کے درمیان ملک الموت آ کر روح ختم کر کے لے گئے تو اس کی موت ایمان کی حالت میں ہی بھی یا پھر دل کے اندر فیصلہ آپ آخر کو سنتا رکھی ہوئی کیا میں میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑ سکتا ہوں کس کی سنت کو چھوڑ رہے ہو تم اپنے دادا کی جواہر لال نہرو کی کا گھوڑا زخمی ان کی تلوار ٹوٹی ہوئی ان کا لباس پاجامہ آدھی پنڈی تک گیا ہوا اور ان کی چادر پیمن لگی ہوئی ایمان کی مایا ہو ایمان کی دولت ہو ایمان کا سرمایا ہو نہ ملٹری کی طاقت نظر آتی ہے نہ پولیس کا ڈنڈا نظر آتا ہے نہ امریکہ کی سڑک اور ٹیکنالوجی نظر آتی ہے نہ مریخ اور اطارت میں ان کے کمندے ڈالنا نظر آتا ہے آج رکو کو سنتا حبیبی داڑھی رکھ لو میرے محبوب کے پکے اور مدینے کے طریقے پر آ جاؤ میرے محبوب پر جو قرآن نازل ہوا اس قرآن کو اپنے سینے میں اتار لو یہ اڈوانی یہ ٹھاکرے یہ ملٹری یہ طاقت یہ قوت یہ دولت یہ امریکہ یہ برطانیہ کہتے ہیں حضرت روبی نے آخر آگروں کو سننا حبیبی کیا میں میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دوں لہا الا کا ان بے وقوفوں کے خاطر ایمان ملے گا نبی کا طریقہ ملے گا بڑی بڑی دولت والے بڑی بڑی حکومتوں والے بڑی بڑی سلطنتیں والے یہ سب کے سب بھاوڑ بے وقوف نظر آئیں گے

صبح اپنی شام اپنا دن اپنی رات کافی ہے پھر کاروبار کو کوئی لا آخرت کے لیے جو زندگی گزارتا ہے مطلب صبح اٹھا ارے یار کتنے بجے نماز پانچ ساڑھے پانچ کو پانچ پینتیس کو مجھے تصویر ترجیح ملنا چاہیے آج امام صاحب جمعہ کا دن ہے سنت کے مطابق سورہ علی تعمیر سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں مجھے وہ سجدہ ملنا چاہیے آج جمعہ کا دن ہے ہفتے کے چھ دن کتوں اور سمروں کی طرح سوتا رہا آدھا گھنٹہ پہلے بات نہیں قرآن تو یہ کہتا ہے تتجافا روپا ہندوان رکھنا ہوں اللہ کے ماننے والے نبی کے ماننے والے ساری ساری راتیں اپنے پہلو کو اپنے بستروں سے دور کر کے گزارا وہ تو نہیں ہو سکتا سب نہیں ہو سکتا دماغ کے ٹیبلٹ کھانے والے ہم شوگر کے پیشنٹ ہم بی پی کے پیشنٹ ہمیں دن میں کتوں کی طرح محنت کر کر براؤن بن کر اپنی جوروں کے ہائٹ کے لیے لینے والے اور دماغ کے لینے لینے والے وہ جو میڈیکل شاپ کے اندر نیا ملتے ہیں وہ لینا ہے مجھے جورو مارے گی جدا لے کر وہ چلو چھ دن چلے گئے جمعہ کا ایک دن آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر دو رکعت پڑھ کر اے اللہ اگر تو قیامت قائم کرے گا تو جمعہ کا دن قائم کرے گا اے اللہ سوا لاکھ پیغمبروں نے جمعہ مانگا نہیں دیا نبی کے جوتوں کے سطح میں مجھے دے دیا چل دو رکعت پڑھ لیتا ہوں اے اللہ میرا دل پتھر ہو چکا ہے مولا گناہ کر کر سلیما دے کر حرام کا کھا کر مولا میرے آنکھ سے آنسو کا خطرہ نہیں آتا لیکن تیری شان رحمت کے تیری شان رہی فرمایا تباکو اگر رونا نہ آئے رونے کی شکل بنا دو مولا میں جوتا لے کر مار لیتا ہوں اپنے سر پر اپنی پیشانی زمین پر پٹکتا ہوں گنڈا بنو طاقتور بنو جوہر دکھاؤ میرے عمر فاروق کی طرح دکھاؤ اجڑو عورتوں پر چلاتے ہو مظلوموں پر چلاتے ہو کمزوروں پر چلاتے ہو لڑکا لڑکی کا فیصلہ آتا ہے جب دیکھتے ہو کہ لڑکا والا غریب ہے اور لڑکی والے امیر ہے یہاں سے شوبہ لے کر رشوت لے کر وہاں کے حق میں فیصلہ وہاں یہ سب نتیجہ کیا ہوا کیا ہوا بنگلور کا مانا ہوا گنڈا ایک تنویر تھا اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے مسجد کے لیے ملا کے لیے حافظ کے لیے مدرسے کے لیے ہر خاں کے لیے کیا کیا وہ اپنا معمول لیتا تھا اپنی زندگی کے لیے اور آج اس کی زندگی کہیں چوری ہوتی ہے اور کہیں گنڈا گردی ہوتی ہے اور کمشنر آفس کے دربار میں جوتوں کے پاس بیٹھ کر اپنے اندھے بچے کی دہائی لے کر کمشنر صاحب میرے اس اندھے بچے کا واسطہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں دیکھو یہ واقعی میں میرا ہاتھ نہیں مشکل کی زندگی اور اسلام کے لیے جو جیتا ہے مسلمانوں کے لیے جو جیتا ہے کون جی رہا ہے ہماری مسجد کی جگہ پر ایک غیر قوم قابض ہے ہر جمعہ ہم چیلنج دیتے ہیں کیا جیل ہم سینٹرل جیل پچھلے ہفتے جا کر آئے ہزار قیدی سوا ہزار مسلمان سوا ہزار مسلمان قیدی سینٹرل جیل میں بنگلور کی کون اسلام کے لیے گیا کون مسلمان کے لیے گیا کوئی ریپ کیس میں کوئی عید اٹھا کر کوئی ایک لڑکی کو دوسرے لڑکے نے گندا یشے میں بھیجا آئی لو یو تم نے کس طرح پا کر مجھے گرم کر دے بھائیوں نے مل کر جا کر اسے نشا پلا کر اسے لٹا کر پتھروں سے سرک چل دیا کی آبرو کے لیے جورو کی آبرو کے لیے ایک خالص زمین کے لیے ایک سگریٹ کی قیمت کے لیے ایک دکاندار کے پاس ایک آدمی نے سگریٹ لی اور لینے کے بعد اس کے خیال یہ تھا کہ وہ سگریٹ کے پیسے دے دیا اور دکاندار کا خیال تھا کہ اس نے نہیں دیا سگریٹ کی قیمت ڈھائی روپے تین روپے جو بھی ہو ڈھائی روپے تین روپے کی تکرار معاملہ قتل تک یا اللہ کیا دیکھ رہے ہیں ایک سگریٹ کی قیمت کے لیے قتل ہو سکتا ہے اپنی بہن کی آبرو ہیرو سید ہیرو بن کر اسی قبرستان میں جہاں میرے آقا میرے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر کو دیکھنے سے میری آخرت کی یاد زیادہ ہوتی ہے اسی قبر کے پاس وہ کر رکھتی ہے یہ میری بچی کی شادی لیے اپنا قیمتی کپڑا میری بچی کو جہیز میں دینے کے لیے سترہ سال انیس سال بیس سال بعد شادی اور شب برات سامنے ہے رمضان المبارک پوری آب و تاب کے ساتھ ہے رمضان کے بعد کے رنڈی خانوں کا سنیما گھروں کا پکنک اسپاٹ کا پروگرام بن چکا ہے لیکن برات کیسے گزارے رمضان کا استقبال کیسے کریں ترابی کہاں پڑھیں بیان کہاں سنیں کیا ہماری ترتیب ہوگی جماعت میں اگر جانا ہے جماعت میں نہیں جانا ہے کیا ترتیب کسی نے سوچ رکھا کائنات کا سردار سعید المبیا سعید سعید الجین سعید الاولین سعید العرین شافیت میں چرچا کی یہ جس کے قدموں کے جوتوں کے سطح میں عالم بنا وہ تین مہینے پہلے رمضان شادان رجب اللہ بارک لنا فی رجب و شابان رجب کا چاند دے کے آقا میرے بولا دعا کرتے اے اللہ بارک لنا فی رجب و شابان ہمارے لیے رجب میں اور شادان میں برکت دے وہ بن رمضان وہ بل موت اگر دینا ہے رمضان کے بعد دینا کم سے کم رمضان تک ہماری زندگیوں کو پہنچا دے دسترخوان بچھا کر کھانا چن کر میٹھا رکھا ہوا ہے مرغی رکھی ہوئی ہے بریانی رکھی ہوئی ہے مولا محروم نہ کرنا جب پہنچ چکے ہیں دعوت میں کھانا تو کھلا دینا اللہ یہ رجب یہ شاہبان رمضان کے مقدمے ہیں رمضان کے پہرے دار ہیں رمضان کے باڈی گارڈ ہیں مولا دینا تھا تو پہلے دے دینا تھا اور اگر پہنچ گئے وہ بچے بنا ملا رمضان مولا ہمیں رمضان تک پہنچا دے ہے کوئی فکر کوئی منصوبہ آپ نے بنایا کوئی پلان ہے آپ کے بند کر دے کی کام والے کو رکھ دے گی یا کہ جو چھٹی لینا ہے وہ افسر ہمارا باپ تو نہیں خسر تو نہیں جو مانگتے ہی چھٹی دے اب بناؤ پروگرام تمہاری میڈیکل لیو جو ہے اور تمہاری سالانہ چھٹی ہے بناؤ رمضان قرآن کے لیے رمضان ذکر کے لیے رمضان تلاوت کے لیے نہ جو ہے کاروبار ہوگا نہ ویپار کو دیوی دیوتا سمجھتا ہو وہ کاروبار کرے تم سمجھتے ہو میں تو نہیں سمجھتا سامنے والا اللہ ہے ابھی سے منصوبہ بناؤ ایک ماہ کی چھٹی آخری اشرے کا ایک ایک جگہ کرابی ایک جگہ بیان اور ایسے عالی اور ایسے بزرگ کا بیان ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے اس کے لیے ایک گاڑی بات کرو ارے اسے پہل کر تیری بیٹی عیسائی کانوینٹ کو جاتی ہے دو ہزار روپے ڈرائیور کو دیتا ہے عیسائی بنانے کے لیے دیتا نہیں دیتا ماروتی واضح کے ڈرائیور کو کہ بشپ گارڈن میں چھوڑنا ہے پھر ٹاؤن کی فلاں جو ہے وہ مریم اسکول میں چھوڑنا ہے میاری اسکول میں چھوڑنا ہے کہاں رہتے ہو بنشن گلی میں جاتے کہاں ہو پھر لٹون میں روڈ میں کون سی اسکول عیسائی مشنریز کی عیسائی مشنریز کی اسکولوں میں پڑھانے کے لیے بچے کو اور وہ بھی پورے سال کے بعد بچہ لا لایا پوری فیس میں ڈرائیور دے رہا واپس نہیں کہ ہماری بچی فیل ہو گئی ہمارا بچہ ناکام ہو گیا لوگ بیکار گیا جانے دو کئی لوگ ملتے ہیں حضرت شیواجی نگر میں سے نزدیک تھا اور یہ جے نگر ذرا دور ہوگا نہیں آ رہی اگر قدر ہوگی قیمت ہوگی میں یہ کہتا ہوں کہ لال باغ کے سامنے ایم ٹی آر ہوٹل ہے وہ فری میں سستے میں اڈلی نہیں بانٹتا کہاں سے آتے ہیں لوگ کاروں میں امپورٹڈ کاروں میں بنگل, بنگلوں سے نکل کر چوروں کو لے کر آتے ہیں کھلنے سے پہلے فقیروں کی طرح قطار میں ارے ایک کے ماننے والے دنیا کے کتوں کی میں چی کی قدر کی وہ گھڑی ہے کہ آسمان دنیا میں فیصلہ کرنے والا مختار کل جس کے ایک کل سے اتنی بڑی دنیا بنی اتنا بڑا آسمان بنا جس جس جس کے کے کے ایک ایک ایک اشارے سے سے اتنی بڑی زمین بنی کل کل بنے سے جو ہے جنت و جہنم بنی وہ آسمان دنیا میں آ کر پوچھتا ہے ہر من ہزمین مست ہر کوئی مانگنے والا میں دینے کے لیے تیار وہ گھڑی آنے والی اس گھڑی کے لیے طبیعت خراب چل رہی ہے اپنے آپ کو اچھا کرے گناہوں کے قید اثرات ہیں اسے پاک و صاف کرے نماز کتنی فرض فجر ظہر اثر مغرب شیشا پھر فجر سے پہلے دو سنت کی تم کہاں سے آ گئی ظہر سے پہلے چار رکعت یہ تم پلہ کہاں سے لگ گیا اثر سے پہلے سنت غیر مقدہ چار کا یہ کس نے بنا دیا یہ شادی یہ کیوں رکھا کیوں رکھا یہ اس لیے رکھا فرض اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ سے گفتگو کرنا ہے اور اللہ کی شان بڑی جلالی ہے اللہ کا غصہ بڑا خطرناک ہے فرض میں کوئی گنجائش نہیں اس لیے فرض کی نماز میں جانے سے پہلے ریئل سیل کر لو ٹریننگ کر لو چار رکعت سنت پڑھ لو دو رکعت تریت الوضو پڑھ لو پریکٹس کر لو اس لیے کہ یہ اگر رد ہو گئی کوئی بات نہیں فرض رد ہو گئی تو درد سوار بن جاؤ گے قرآن شریف میں تیسویں پارے میں ون ادا شاہ ون نہاری ادا ایک سورت ہے تو وہاں آیت ہے سامنا سن جس نے صدقہ کیا جس نے اچھائی کی تو اللہ کہتے ہیں فتن سی روح ہی یسرا یہ کے کتاب اور اس کے بارے آپ ایک آسانی کے اللہ کہتے ہیں کہ جس نے دیا جس نے صدقہ کیا جس نے اچھائی کی فتح نویت سی روح ہم اس کے لیے آسان کریں گے راستہ اور آگے وہ اللہ کس دبا بل حسنا اور جس نے کنجوسی کی اور اللہ کے دربار سے بے نیاز ہوا اور برے جملے اس نے استعمال کیے فتدو سیرو لسرا اللہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے مشکل پیدا کریں گے ایک ہے سسرا اور ایک ہے سنا حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ جو دیوبند کے مفتی تھے بڑے مفتی یہ میلاد کا جلسہ سمجھ رہا کوئی شوگر کا پیشنٹ ہو تو اندر نہ بیٹھے اس کو پیشاب جانے کی ضرورت ہوتی ہے یا اٹھ کر جانا ہم ایسی چیزوں کو برداشت نہیں کرتے ہمت والے طاقت والے حضرت عمر فاروق کے مزاج والے یہاں انسان میں بیٹھے ہیں آئندہ اگر جائیں گے کان پکڑ کر بٹھایا جائے گا مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو داروق دیوبند کے رئی سے مفتی تھے حضرت کی کتاب ہے فتح محمودیہ ان شاء اللہ سی ڈی میں بھی آ رہی ہے بڑے اکابرین میں بڑے اولیاء میں حضرت نے فرمایا اگر حافظ قرآن ترابی میں اور میں سنے مسئلہ یا پہ آپ یا میں انفرادی نماز میں نفیل نماز میں سنت نماز میں اما من و وطفا بے بالحسنہ جس نے دیا صدقہ کیا اور اچھے بول بولے تو اللہ نے کیا کہا پتا نویت سی روح لی ہم اس کے لیے آسانی دیں گے تو بھول کر اسرا نکل گیا بات کا لفظ آئے پہلے آ گئی یعنی اس نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس کے لیے سختی دیں گے اور آگے وہ ممبلا وسطہ بنا وقت اسنا جس نے کنجوسی کی اور اللہ کے راہ میں دینے سے اپنے آپ کو روکے رکھا برے بول بولے اللہ نے کیا کہا فصلیت کی روح ہم اس کے لیے آسان کریں گے اس راہ سے مشکل ہم اس کے لیے مشکل دے دیں گے تو اسرا کے بجائے یسرا کہہ دیا انسان میں بھول ہو گئی پہلے کا بعد میں اس کو مدد کہتے ہیں اس میں پہلے کا بعد میں بعد کا پہلے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حافظ قرآن جس میں جس کو سورج یاد ہے فرض کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھ رہا تھا نماز تحریت الوضو کی تحریت المسجد کی تراوی کی پتہ دل اسرا کے بجائے اسرا پڑھ دیا پھر اسے یاد آیا نہیں نہیں نہیں یسرا ہے تو پھر اس کو دوہرا دیا فرمایا کہ فرض کے علاوہ ساری نمازیں اس دوہرا میں سے ہو جائیں گی ترابی کی نماز میں حافظ صاحب جلدی جلدی پڑھ رہے تھے پسندی ہو یسرا ہم اس کو آسان بنائیں گے اسرا پڑھ دیا مشکل اب وہ حافظ صاحب عالم تھے نانا دیکھا نہیں نہیں یہ تو کنجوس کو مشکل بنانا ہے دوسرا پڑھ دیا کہا مفتی محمود صاحب نے کہ نماز میں ٹوٹی نماز بن گئی بلڈنگ ہو سکتی ہے لیکن حضرت نے کہا فرض نماز میں اگر نکل گیا جملہ پھر دوہرائے سو مرتبہ فرض نماز کا معاملہ اللہ کے دربار کیا جلالی معاملہ ہے ایک مرتبہ لفظ غلط نکلنے کے بعد سو مرتبہ دوہرانے سے نماز نماز کا مسئلہ فرض کا کے لیے پریکٹس کے لیے یہ جو کمی میں فلم میں کام کرتے ہیں ڈرامے میں یہ جو ناچ ناچتے ہیں کمر اور مٹکے ہلاتے ہیں سو مرتبہ ہزار مرتبہ ہلا کر آتے ہیں تو کہا کہ الوضو پڑھو پڑھو المسجد میرے دربار کے آداب سیکھو میرے دربار میں میرے مجھ سے جلالی کلام کرنے سے پہلے چار رکعت دو رکعت ایسا جو انگیاں توڑتے نا ایسا میں انگیاں ڈال کر یہ مت توڑو کس کا دربار میرا دربار کوئی خطبے کے وقت نماز کے وقت کاڑی سے کھیل رہا ہے کنکری سے کھیل رہا ہے اسے مت کہو مت کھیل یہ بھی یہ میرا دربار ہے تم مجھے دیکھ رہے ہو انتا خدا اللہ کا ان کا ترا تم ایسے اللہ کی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو کوئی گاڑی سے کھیل رہا ہے کوئی بات کو دیکھ رہا ہے کوئی باہر جا نہیں نہیں بالکل تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ کہاں آیا ہمارے پاس شبرات آ رہی ہے رمضان کریم آ رہا ہے مبارک مہینہ آ رہا ہے نبی تین مہینے پہلے دعا کر کر رمضان کی تیاری کرتے تھے ابھی سے آپ ماحول بنا ہے شہری میں کتنے بجے اٹھنا کتنے پاروں کی تلاوت مذاکرہ دینی کون سی کتاب لے کر بڑا پڑے گا چھوٹا سنے گا ٹی وی کپن کی گھاٹیاں لگا دی جائیں گنا ہے کر رہے ہیں کم سے کم ایک مہینے کے لیے اس کو انتم سنسکار کر دیا جائے مینا ملک نام کے ڈیلے دے دو یہ سب ابھی کب ہوگا تب اہمیت ہوگی نہ ہوگا اہمیت ہوگی تین سال پہلے مہیلا سے اس چلا کے طور پر اثر کی نماز چھوٹی تو اسی اثر کی نماز کو چالیس پر تباہ پڑا یا اللہ جماعت سے چھوٹ گئی نہیں ہوئی ان کے پاس نماز کی تیاریوں تھی نماز کی عزت تھی نماز کی اہمیت تھی ہمارے پاس شب برات کی بھی عزت نہیں ہمارے پاس رمضان کی بھی عزت نہیں ہمارے پاس جو ہے جمعہ کے بیانات کی بھی عظمت نہیں کون ہتایا ماں باپ کون رلایا ماں لڑ کے چار لاتا رہی اور فجر کی نماز اسی دن نہیں کیا ایک کامیڈی اور ایک ٹریجڈی معاملہ ہو گیا ایک غمگین کا معاملہ رو ہسو بیان کلاؤ زندگی میں کیا آیا کیا پایا کیا کھویا اسے کچھ نہیں چالیس نمازیں اثر کی چھوٹی تو رات میں پڑی اور یہ کہہ کر کے مولا ساری زندگی تصویریں تحریمات سے پڑھتا رہا مولا حضور بھی کہتا ماں کا جنازہ تھا اور میں وارث تھا مجھے پڑھانا تھا مجھے دفن کرنا تھا مجھے اپنی ماں کو خبر میں مولا حضور کو جانتا ہے چھوٹا موٹا حضور نہیں میں نے بدلے میں چالیس نمازیں پڑھی تاکہ وہ تلافی ہو جائے اکمل ہو جائے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب چالیس پلس جو ملتا ہے اصل تو پڑھ لی اللہ کو اپنے فضل سے دے دے کرم سے دے دے حالانکہ ایسی کوئی بات تو کہاں نے نہ لکھی ہے نہ کسی محدث نے لکھی ہے تو دے دے تو دینے پر آئے کون روک سکتا ہے روتے روتے اسی حالت میں نیند آ گئی نیند آ گئی کہا خواب میں بری اللہ نے بھیجا بڑا آیا سفا بگاڑنے کے لیے چالیس درجے نماز تو چالیس نمازیں پڑھ کر چالیس نمازوں کا تمام تم نے پا لیا لیکن میرے گھر کے دربار کی نورانیت کہاں سے لائی چالیس پڑھ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ جماعت کا نماز جماعت کی نماز چالیس درجے بڑھ سے ملتی ہے میرے گھر کی نورانیت میرے دربار کی تجلی میرے عرض سے نکلنے والی جو خیر و برکتیں ہیں کہاں سے لائی ایک چیخ ماری آہ یا اللہ تو ہی اپنے قدم سے عنایت کر زندگی میں ایک تک جمع چھٹی ماں کے جنازے سے اور اس کی تلافی کی طرف کائنات نے پکڑ کی کہ تلافی تو کر لی لیکن میرے دربار کی نورانیت تو نہیں لا سکتا میرے دربار کے خیر و برکات جو مسجد میں داخل ہوتے وقت بندہ کہتا ہے اللہ ابواب رحمتی کیا کریں بسم اللہ ہی بن اللہ ہی ربدینہ سبق اللہ یہ شیطان کے گھر میں جا رہا دیکھ تیرے نام سے داخل ہو رہا تیرے اوپر بھروسہ کر لوں میری حفاظت کر بسم اللہ ہی تبکل تو اللہ گھر سے باہر نکلا نہ ادھر خیر و برکت ہے نہ ادھر خیر و برکت ہے اور مسجد میں آئے اللہ مستحلی اللہ کے ساتھ دین کی اہمیت دین کی عظمت شبرات رمضان کی قدر و قیمت وہ جانتا ہے ہماری عورتوں میں اتنا تخوا تھا اتنی بزرگی تھی اور اس کے اندر اتنا خدا کا خوف تھا میں نے بتایا تھا اتنی پریشان تھی کہ موت کے بعد کا حصول بھی وہ غیر عورت سے نہیں کرواتی تھی موت سے پہلے خود اپنا غسل کر لیا پاک کپڑے پہن لیے عطر لگا لیا گھر کو معطر کر دیا اور چار پاری پر خزا رخ لیٹ گئی اور کہا کہ اللہ عزت کی زندگی گزاری عزت کی موت دے دے یہ کہہ کر کلمہ پڑھ کر دنیا میں رخصت ہو گئی اس زمانے کی عورتوں میں تقوا کون ہے یہ عورت اور کون ہو سکتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تاریخ میں آتا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو جب سکرات کی حالت تاریخ ہوئی پتا چل جاتا ہے آدمی کو کہ اپنی مرنے والا ہوں اور دنیا کا کتا کیا سمجھتا ہے نہیں نہیں نہیں میں مرتا نہیں ابھی اتنا بڑا گھر بنایا ایک فلور کا حق ادا نہیں ہوا اتنی بڑی چورو اسے جو ہے غلامی کا ابھی بن جاؤں گا کیا میں میں نہیں مرنے گا موت کے منہ میں جا کر کینسر کے ہاسپٹل میں بیڈ میں برین ٹیومر کی سرجری کے بعد بھی اسے امید ہے کہ میں ستر سال سے لوں گا اور حجی سے بات میں آتا ہے عزت اور سکون کی زندگی گزارنا ہو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو صبح ہو تو شام کا بھروسہ نہیں اور شام ہو تو صبح کا بھروسہ نہیں جوان ہو بڑھاپے کا بھروسہ نہیں ایسی زندگی گزارا کرو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کر لیا کپڑے پہن لیے چار پائی پر سلا رخ ہو کر لیٹ گئی اور کلی میں شہادت بڑا اشد اللہ یہ دنیا کی وہ پہلی خاتون اور آخری خاتون ہے میں نے بتایا وہ کہاں نے لکھا ہے اگر کوئی سوئمنگ پول کے اندر تیر رہا اگر کوئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رہا اللہ نے تیری تیری تیری تیری تیری عزت اور آبرو پاک دامنی کی اتنی حفاظت کی جب تو نے اپنی زندگی میں تو موت کے بعد کسی عورت کو بھی تیرے جسم کو دیکھنے کے لیے منع کر دیا کہا کہ تو اپنا وصول کر لے یہ دنیا کی پہلی اور آخری خاتون ہے ہماری اور آپ کی اور ہماری ماں اور بہن نہ اجازت نہیں سات سمندر میں ڈبکیاں مارے ہمارے یہ خاصیت بھی حضرت میری الزہرا رضی اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الٹی چال چلے گا اور قیامت شروع ہوگی ابھی جو ہم جس سن سے گزر رہے ہیں یہ کو اگست کا مہینہ آٹھ تاریخ ٹو تھاؤزینڈ ایٹ دو ہزار آٹھ دو ہزار آٹھ کے بعد دو ہزار نو دو ہزار نو کے بعد دو ہزار دس گیارہ بارہ ہوتے ہوتے ہوتے اکیس ہزار چھبیسواں سال جب آئے گا ناسا جو امریکہ کی وہ کمپنی ہے اور وہ ٹیم ہے جو ستاروں پر نظر رکھی ہوئی ہے ناسا نے کہا کہ شہاب ثابت سن اکیس ہزار چھبیس کو ہم اگلے جمعہ میں جب آئیں گے تو ففٹین اگست میں آئیں گے اور جمعرات کو ہوگی چودہ اگست چودہ اگست اکیس ہزار چھبیس کو ناسا والوں نے کہا اس دنیا کا وہ انجام ہوگا جس کو میرے رب نے کلام بات میں سورہ انتظار میں اور سورہ سورج کے اندر بیان کیا کلام میں اللہ نے ان صورتوں میں قیامت کی کیا جھلکیاں زمین اور شہاب ثاقب کا کیا معاملہ ہوگا اور ناسا نے کیا کہا میں انشاءاللہ شاء اللہ کی سچی حقیقت چودہ اگست اکیس ہزار چھبیسویں عیسوی کو کیا ہوگا اس سچائی کے ساتھ ابھی جمعہ آئیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکالے آخرت کی عظمت پیدا کرے اللہ ہمارا جینا مرنا آخرت کے لیے دین کے لیے بنائے آمین بات الحمد للہ